اور اگر وہ دونوں ہے جدا ہو جائیں تو اللہ اپن کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے ناز کر دے گا اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے